اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولادا اور بھائیوں میں سے باز کو اور ہم نے انہیں چل لیا اور سیدھی راہ دکھائی